محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم قرآن مجید میں علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں دو طبقوں کا تذکرہ ہوا ہوا ہے خاص طور سے تین کا تین طبقوں کا تذکرہ خاص طور سے ہوا ہوا ہے ایک اہل حکومت کا ایک کال ملا اللہ دینا ملا اللہ دینا کیسے کہتے ہیں ثاقب سے یہ ڈاکٹر سیار صاحب جی سردار ہاں سردار سردار بڑے بڑی حیثیت والے لوگ سردار اہل حکومت اور تیسرا طبقہ کون سا ہے جی ڈاکٹر سیار صاحب اچھا آپ تیسرا طبقہ کون سا ہے جی جی مقابلے میں آنے والے تین طبقے کون سے ہوتے ہیں ایک جائز حکومت ایک سردار جی سر تو سر وہ اس پہ آ گیا نا سرداروں میں سرمایہ دار آ گئے نا ہاں نا وہ دینی طبقہ جو ہوتا ہے باطل دینی طبقہ جو ہوتا ہے باطل دینی طبقہ مالی اور دنیاوی عزیز کے لحاظ سے بڑے سردار اور حکومت والے ان کا تذکرہ آیا ہے مخالفت کرنے میں اور رد کرنے میں اور رکاوٹ ڈالنے میں تین طبقوں کا تذکرہ مجید میں آیا اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک باطل اور جاہلیت کا نظام چلایا ہوا ہوتا ہے اور اس نظام میں ان کی طبقے ملی بھگت سے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں یعنی؟ اور چالو نظام سے ان کو دنیاوی مفادات حاصل ہو رہے ہوتے ہیں یہ سومناتھ کا مندر جو ہے سومناتھ کا اس میں جو بڑا بت تھا یہ اس کا بڑا بت کون سا بت تھا جی پتہ ہے بہت صاحب یہ جو لات اول منات اول ارزا کرے تو میں نا تو منات بت کو جس بات کی وہاں توحید نافذ ہوئی ہے تو یہ بگاتے بگاتے بگاتے یہ سومنات کے مندر تک اس کو لائے ہیں یہ وہ بت تھا جس کو لا کر انہوں نے یہاں رکھا ہے اور اس کا لوہے کی تارے ڈالے ہوئے ادھر سے لائے ہوئے ایسے یہاں تک اس کے لائے ہوئے تھے اور اوپر پنڈت بیٹھتا تھا آدمی آنے والا آدمی جب نیاز ڈالتا تھا اس کے اندر نا منہ میں سونا چاندی یا ہیرے جواہر کی نیاز ڈالی جاتی ہے دعا کرو تو اوپر سے بیٹھے ہوئے پڑھنا تو اس کی لوہے کی تارے کھینچتا تھا اوپر سے اس کے ہاتھ بج کے ایسے اٹھتا تھا پھر ایسے ہو جاتا تھا جی سجا سے تو مضمون سے آپ کر رہے تھے ہاں، تو وہ یہ انہوں نے ملی بھگت کا جائلی باطل نظام چلایا ہوا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ دے کر ایک دوسرے کے ساتھ دے کر انسانوں کا اور عوام کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے باطل مفادات بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جس وقت ہم یاد ہیں السلام دعوت لے کر اٹھتے ہیں تو ان میں سے جو اکپرس ذہن ہوتا ہے یہ دو طبقوں میں ہو جاتے ہیں ایک کہتا ہے کہ بات یہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن اتنے اس بات یہ چلے گی کیسے اور جاہلیت بادل نظام کو کیسے توڑے گی یہ نظام جھوٹ سے کام چلا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغلے ہم سچ سے ہم کام چلائیں گے تو کیسے چلے گا یہ نظام ظلم سے چلا رہا ہے کام کو یہ کہتا ہم انصاف سے چلائیں گے تو کیسے چلائیں گے اور یہ جو ہے تو وہ ریاض سے چلا رہا ہے کام یہ کہتا ہم اخلاق سے چلائیں گے تو کیسے چلائیں گے بات تو ٹھیک ہے لیکن چلے گی کیسے چونکہ چالو نہیں ہے چالو ہونے والی نہیں ہے لہذا ہمارے کام اس سے بادل نظام سے نکل ہیں تو ہم اس کو کیسے چھوڑیں تو ایسی بات ہے وہ کیا بات ٹھیک کر رہا ہے چھوڑنا چاہیے لیکن اس کو چھوڑ کر تو ہم مشکلات ہیں مبتلا ہو رہے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں اول دور میں تو سب کچھ جاتا ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے لٹتا چھنتا جاتا تباہ ہوتا ختم ہوتا نظر آ رہا ہوتا کیونکہ یہ وقت انویسٹمنٹ کا ہوتا ہے آپ زمیندار جو اس کا زمین کو کھود کھود کر اس پر پیسہ خرچ ہو گیا بیج پر پیسہ خرچ ہو گیا کھاد خریدنے پر پیسہ خرچ ہو گیا پانی دینے کی مزدوری پر خرچ ہو گیا چوکیدار ڈاکٹر سیار صاحب نے رکھا تھا جی گنے پر چھ مہینے کے لیے اس کی تنخواہ دے لگتا ہی لگتا سب کچھ تباہ ہو گیا کچھ بھی سب خرچ ہو گیا اب بات چھ مہینے کی وہ فصل وجود میں آتی ہے پھر جہاں جہاں خرچ ہوا سارا سب کی ریکوری ہوتی ہے اور مزید جو ہے انویسٹمنٹ پر جو ہے دس ہزار کی انویسٹمنٹ بیس ہزار مزید فائدہ دیتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے دور کو دیکھیں نا مار پٹائیاں اللہ تھا بائی کاٹ اللہ تھا پھر وطن سے نکالا جانا اللہ تھا جائیداد زمین مکان سب وہاں رہ گئے مدینہ منورہ جائیں تو وہاں سارا خرچ خرچ ہو رہا مدینہ منورہ کی زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دستالہ ہے اس پر تحقیقی بات کرتے ہوئے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نتائج صاحب نے لا کر بیان کیے ہیں کہ بدی زندگی کے یہ حالات ہیں کہ صحابہ اکرام کے جو باہر تبلیغ کے لیے جہاد کے لیے مختلف کاموں کے لیے باہر بھیجا گیا ہے وہ دس سال کی اوسط نکالیں تو ہر صحابی کے چار مہینے باہر کی نقل و حرکت اپنی جگہ پر رہ گیا آٹھ مہینے آٹھ مہینوں میں کام کرنے کے لیے عبادت کے شعبے کو زندہ کرنے کے لیے آدھی رات مسجد میں اور آدھی رات گھر پر آ رہے ہیں اور کمائی کے شعبے میں کام کرنے کے لیے آدھا دن کمائی میں لگ رہا ہے اور آدھا دن جو ہے تو وہ تبلیغ میں لگ رہا ہے تو وہ آٹھ مہینوں میں صرف چار مہینے تو لگ گئے چار مہینے رہ گئے کمائی پر لگ رہے چار مہینے اخراجات کی کیا تفصیل ہوئی پہلے صرف اپنے اپنا بال بچوں کے پرورش کا نظام چلا رہے تھے آپ چار مہینے جو باہر نکل رہے ہیں جہاد کے لیے یا تبلیغ کے لیے خرچہ اپنا کر رہے ہیں جو لوگ مسلمان ہو کر آ رہے ہیں ان کا خرچ اخراجات ان کا کھلانا پلانا ان کو رکھنا سنبھالنا ان کو تعلیم دینا یہ ایک ذاتی خرچہ ہو گیا خرچ کے خرچ تین گنا زیادہ ہو گیا اپنا خرچہ باہر نکلنے کا خرچہ آنے والے مہمانوں کا خرچہ اور کمائی کا وقت بارہ مہینے سے آٹھ چار مہینے ہو گئے سب لگتا نظر آ رہا اس میں بھی تھوڑے حالات سبلے نہیں ہیں کہ بدر کی جنگ آ گئی بدر میں آ کر کپار چڑھائے اور حملہ کر دیا مجرم اس کے ابھی حالات کو سنبھالا نہیں ہے کہ دو سال میں دو ہجری میں بدر ہے تین چار ہج ڈی میں ایک سال کے بعد ہے تیر ہجری میں وہ ہے سال بعد پھر چڑھائے اب عہد کے نقصانات کا بھی ضلع کیا نہیں ہے اپنے حالات کو سنبھالا نہیں ہے کہ کھنڈت کے پھرا چڑھائے اب ایک آدمی حق کو انصاف کو سچ کو اخلاص کو ہمدردی کو خیرخائی کو پھیلانا چاہتا ہے اوس کو بزور طاقت روک رہے ہیں یہاں تک کہ حضور اللہ سے مجبور ہوئے اس بات پر کہ مکہ مکرمہ کے کے ان مرکز کو توڑا جائے کیونکہ ہمیں مثبت کام کرنے کے لیے چھوڑ نہیں دیں تو مکہ مکرمہ کی آپ نے ایسے چڑھائی کی ہے کہ چودہ آدمیوں کی چودہ کفار کے قتل پر مکہ کو فتح کر دے بغیر لڑے ترتیب بحثیت اب سے آپ پارک ہوئے ہیں تو روم والے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نہیں چھوڑتے ہیں خون کا جب لشکر آ رہا تھا تو کچھ دکھن خون کو روکنے کے لیے آپ نے دو سو میل باہر نکال کر تبوک کے پڑاؤ کیا کئی جگہ پڑاؤ کریں کہ تبوک کا پانی کا چشمہ تو ہمارے قبضے میں ہو جائے اور ان کو لا کر ایسی جگہ پر ڈال دیا جائے کہ ان کے پیچھے سپلائی لائن قائم ہی نہ ہو سکے پانی کا بندوبست ہی نہ ہو سکے تاکہ ان کو لڑنے سے بس کر کے ان کو واپس کیا جائے باقی آپ کی تصدیق کامیاب ہوئی اس میں ایک دفعہ ابو جال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تن یہ مکہ مکرمہ میں پھر رہے تھے پورا ایک مالا خالی لوگ وجد کر کے چلے گئے تھے تو ابو جال کہتے عباس رضی اللہ عنہ کہتے یہ ساری ویرانی تیرے بتیجے کی وجہ سے آئی ہے ساری ویرانی اس وجہ سے آئی ہے بیٹھتے تھے کہتے ہیں کہ یہ دین دین کہہ کر اس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور لوگوں کا مال جان ساری چیزیں ضائع کر دی اور بکر اللہ نے اسلام اس حال میں قبول کیا ہے کہ چھ دکانیں ریشمی کپڑے کی تھیں اور امپورٹ ایکسپورٹ بڑے تاجر تھے کہ شام سے مال آ کر امپورٹ کر کے اس کی بکری ان کی پہنچی سی اور وہاں لگائے لگائے یہاں تک کہ ہجرت کے لیے گئے ہجرت جب کر رہے تھے سارا مال ساتھ دیا ہے دو اونٹیاں اپنے لیے ہیں اور جب مدینہ منورہ گئے ہیں تو مسجد کی زمین خریدی ہے جب مسجد کی زمین اپنے جھوپڑوں کی زمین جب خریدی ہے سارا پیسہ ختم ہو جتنی کمائی ساری عمر کی ساری لگ گئی یہاں جا کر کچھ معیشت اپنی پیدا کی کسی کے ساتھ کس کے ساتھ بھائی چارہ ہوا ہے انسار میں سے کون سے وہاں کچھ اب اتنی معیشت ہوئی ہے کہ تبوک کے چندہ جب جیا ہے تو ایک گٹھی سارا سامان تھا سارے گھر کے سامان مالی ایک گٹھی سب کچھ لگتی عمر فاروق دل زیادہ مال لگ گیا اور اللہ کا ایسا خلیفہ ان کے خلیفہ بننے کا اعلان ہو گیا تو دوسرے دن مکہ مکرمہ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا تاجر جو تھا وہ چادریں کنے پر ڈال کر خلیفہ وقت مدینہ منورہ کے بازار میں پھیری لگانے کے لیے جا رہا تھا پھیری لگانا کیسے کہتے کریم صاحب جی یہ بتایا جی نثار صاحب بتائے تھیری لگانا کیسے کہتے ہیں والا جو بازار سب ہاں۔ سبزی جو ہے تو ایک دس روپے کلو ٹماٹر دس روپے کلو پیاز ہاں جی دس روپے کلو توری تو چادریں ڈال کے بازار جا رہے تھے آگے سے فاروق عدل کا دلانا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا آپ کو جو خلیفہ المسلمین بنا دیا گیا تو اس کا کیا ہوگا نے کہا وہ کام تو میں کروں گا لیکن باہر میرے بال بچے بھی کوئی رات کو مجھ سے کھانا مانگیں گے اس کو میں کیا کروں گا کھاؤں گا کہاں سے اگر میں پھیری نہیں لگاؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو پھر نہیں ہو سکے گا خلافت کا کام نہیں چل سکے گا تو آؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ کے پاس ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الملت کہا ہے تو جا کر مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کی معیشت کا کیا بندوبست نے کہا کہ چلے چلے گئے تو پھر نے کہا کہ ان کو ایک درمیانے درجے کے آدمی کے گھریلو اخراجات کا اخراجات دیے جائیں یہ نہیں کہ سب سے زیادہ معاوضہ تو صدر صاحب کا اور ڈرائیور صاحب کا ہو اور پھر ایک اوسط بازری انصاری جو خرچ کرتا ہے وہ دیا جائے دیا جائے تو اوسط کا خرچہ دیا جائے اور وہ خرچہ کرتے کرتے کرتے جس وقت وفات ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے میرا فلانا باغ بیچو اور میری یہ ڈھائی سالہ خلافت کی جو تنخواہ تھی وہ سارے پیسے بیت المال میں جمع کہتے ہیں وہ عنہ کے ساتھ خلافت کا حساب کتاب نہیں ہے یہ باوجود خلیفہ ہونے کے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے اور ان کو مقام کور بغیر شہادت کے ملا ہے کیونکہ ساری عمر کبھی بھی کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ ان سے ناراض نہیں ہوئے اور ان کے دل پر بوجھ کبھی بھی نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کبھی بھی ان کی طرف سے بوجھ نہیں ہوئے اور فاروق کو وہ مقام شہادت کے بعد ملا عثمان غریب عدلان کو شہادت کے بعد ملا اور عدلان کو شہادت کے بعد ملا لیکن پھر بھی خلافت کا حساب کتاب پھر بھی ہوگا تینوں سے اس لیے صدیق صدیقی جو ہے وہ شہادت سے بڑھ کر ہے مقام صدیقیت شہادت سے بھی بڑھ کر ہے میں نے میں نے بھی نا وہ صدی وہ و شوادہ بعد میں ہے صالحین تو صالحین اس کے بعد ہے نیڈرو صاحب صالح میں اور صدیق میں کیا فرق ہے صالحین میں اور اولیاء اللہ میں کیا فرق ہے جی کھانے جب فرائض واجبات ظاہری بات مکمل ہو جاتے ہیں تو آدمی صاحب یمین اور صالحین میں آ جاتا ہے پھر جب دل جو ہے تو محبت اللہ میں زندہ ہوتا ہے تو یہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے ایک کام ملازم ہے ایک ٹیکنیکل ملازم ہے نا ٹیکنیکل ملازم کی تنخواہ زیادہ ہے تو ان کو فنس پاتا ہے وہ اگر آ کر چلتے ہوئے کام کو ایک گھنٹہ دیکھ لیا کر ساری چیزوں کو ٹھیک کر لیتا ہے اور ایک گھنٹے کے دن نہ آئے تو دس ٹیکنیشین کھڑے کام نہیں کر سکتے کام خراب ہو جاتا ہے اس کے ایک گھنٹے کی رائے ان کی دس آدمیوں کے آٹھ گھنٹے کی مشقت کے برابر اس سے بڑھ کر ہوتی ہے تو یہ صدیقیت ہے ہم یار مسافر کو چلا رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دیتے ہیں دیتے ہیں لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے یہاں تک کہ ہفتہ یا کولر وصولو و الدین عامہ ماہو بتا رسول اللہ اتنے آلات سخت زلزلو زلزال شریدا اتنے صاف جڑ جڑائے جاتے ہیں یعنی جڑ جڑائے جاتے ہیں کہ پشتوں کے کیا ترجمہ کریں گے آپ یعنی جڑا کال کھاؤ جڑا کال ایسی ہوا کال ایسی ہو جڑا کال سی ہے اور یہاں تک کہ مساج صاحب السلام کے ساتھی پکار اٹھتے کہ یا اللہ مدد کب آئے گی اللہ گریب اللہ کی مدد ہونے والی ہے خندق میں عورتوں کو قلعے میں بند کر کے ان کی حفاظت میں رکھا ہے مدینہ مرورہ کے اندر اور گھروں کو دروازوں کو تالے لگا کر سارے شہر کو خالی کر دیا گیا اور خود جو ہے تو پیٹھ پر جب صلاح کی پناہ لی ہے پہاڑ ہے اور آگے میدان کے خندق کھود کر خود آ کر وہاں پناہ میں بیٹھے زاغت الفسار آنکھیں پتھرا گئی بلاغت الفلوب الحناجر کلیجے منہ کو آنے لگے اور تو ضمنا بلّا ضلم زیر ایسا بوجھ آیا کہ خیالات وسوسے اور پریشانی سے طرح طرح کے خیالات آنے لگ گئے منالک عبدالا ایسے آزمائے گئے مومنین فضل جلد ال شریدہ اور شدیدائے گئے فرص اللہ علیہ ریحن مجنودن لم تروا پھر بیجا ہم نے تمہارے اوپر ایک لشکر تمہارے لیے بیجا ایک لشکر اور بھیجی ایک تیر تن ہوا بھائی تیز دونوں ہوا اور ایک لشکر کی اس کو تو نہیں دیکھ رہا تھا تیزی تیزی ایسی آن آندھی چلی کہ ابو سفیان کے لشکر کے خیموں کے رسے ٹوٹے خیمے الٹے ہوئے آندیں الٹی اور اونٹ اور گھوڑے بھاگے اور کثر بتر ہوئے اور ان کے پیچھے اپنا تفریح میں پھیلا ہوئے یہاں تک کہ سب نے مل کر کہا کہ واپس جاؤ واپس جاؤ تو اللہ کی مدد تب آتی ہے جب ویسے حالات آج مدد آتی ہے اور دروازہ کھلتا ہے تو سبحان اللہ فتح خیبر آپ کا ہوتا تو فتح ہو گیا مکہ فتح ہو گیا خیبر فتح ہو گیا یعنی معاشی تندرستی ختم ہو گئی ہر چیز کی فراخی ہو گئی ڈھائی سال دورے گزرا اور عمر فاروق کے چار سال نہیں گزرے تھے کہ ساری دنیا پر مسلمان غالب جس کا ایک گھر رہ گیا تھا مکہ مکرمہ میں گھر چھوڑ کر آیا تھا اس کو ایک صوبے کے گورنر ایس ہاں؟ کے کھویا گیا تو اسے کرا ہاں جی ایسے ہی سر جی۔ حیض کے کھویا گیا تو اسے فقیری کا راز مال فقیر سلطنت طرح در شام ہاں؟ جمنا پڑتا ہے پر پتھر باندھنا پڑتا اللہ جو رجوع کرنا پڑتا ہے یا اللہ ہم تو بلال صحیح لیں گے آپ سے یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہاں؟ یا اللہ میں ایک کمزور بندہ جس کی ایک معمولی ایک صدقے کے برابر نہیں ہے ساری کائنات کو اگر شمار کیا جائے تو یا اللہ میرے لیے تیرے خزانے سے لال روزی نہیں ہے کیوں نہیں آئے گی کہ اللہ بس تو عطا ہی کر دے بس باب اللہ فریاد سے کر دے شروع کر باب اللہ فریاد ایئرپورٹ میڈیکل کالج کی مسجد کے امام صاحب تھے کہ اللہ مخرو سمایا وفات پا گئے انہوں نے مجھے عجیب واقعہ سنایا ان کے, ان کے ساتھی نے سنایا انہوں نے سنایا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اتنے عرصے سے یہاں امام ہوں خدمت کر رہا ہوں یہاں سارے اصلوں کا انچارج ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چیف وارڈن تو اس کا پاس گھر ہوتا ہے مسجد کے کہتے کوئی کوئی ہمیں درخواست کر ہم ان کے بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھاتے رہتے ہیں کہتے پہلی دفعہ تمہارا چار مہینے لگائے ہوئے بزرگ یہاں چیف وارڈن بنا تو اس نے مجھے ناک تک میری جان کر دی اتنا تنگ کیا مجھے میں رات کو اٹھا مسجد میں اور گیا اور میں نے دعا مانگی دعا کے وقت میں نے مسجد کا ایک سسون پکڑا کہ یار میرا تو یہی آسرا ہے میں کیا کروں میں تیری مسجد کو آباد کرنے والا ایک امام ہوں اور میں ساری زندگی یہ کام کیا ہے تو یا اللہ میں کہا جاؤں میری فریاد کو کون سنے گا یہ مصوبہ ہوئی تو چیف وارڈن صاحب کو نوٹس مل گیا کہ آپ فارغ ہو گئے ہیں آپ جائیں مکان چھوڑیں دوسرا آدمی آ کر چارج لے گا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ذلزل کی کبریائی اور قوت اور قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس پہ اعتماد کرتے ہوئے مانگتے نہیں ہم مانگتے نہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالی کی بدل کے مستحق نہیں ہم کمزوری کا مظاہرے کرتے بس جس کمزوری کا مظاہرے کیا اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ وہاں سے مسئلہ حل کرو دل کو مضبوط کرنا ہوتا ہے جی قوت توحید کے ساتھ ارادے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے قوت توکل کے ساتھ پھر اللہ سے مانگنا ہوتا ہے ٹھیک